السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 437 سبق نمبر 437 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگی اور یہ بہت اہم دعا ہے اللہ تعالیٰ نے خود نے ارشاد فرمایا نبی جی مانگو مجھ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور پھر حضور نے دعا مانگنے کے بعد صحابہ کو یہ کہا کہ یہ دعا حق ہے لہذا اسے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھو یعنی بار بار یاد کر کے اسے یاد کر لو پڑھ پڑھ کے اسے یاد کر لو امیجز بنانے والے یہ دعا کا امیجز بنا لیں اب دعا میں پڑھتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگی اللہ کے سامنے مانگی اللہ میرے ساتھ پڑھتے جائیے اللہ انی اسالو کا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتونين وس آلو کا حب کا و حب میں ہبو کا و حب عمل یو کر الا الابی کا یہ دعا اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا اس دعا کو سیکھ لو اس دعا کو سیکھ لو یہ بہت اہم دعا ہے تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ان کی زبان سے جملے نکلے دوسری فضیلت یہ کہ اللہ کے سامنے مانگی اللہ نے کہا مانگو تو حضور نے دعا مانگی اس لیے یہ دعا کے امیجز بنا لے اور جیسے جو جملے میں نے کہے وہی جملے رکھنا اور کوئی جملے آگے پیچھے مت کرنا یہ حدیث ترمیزی میں ہے اب ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ اے اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے برائیوں کے چھوڑنے اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس بات کا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے مجھ پر رحم فرما دیجئے اور جب آپ کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے اور عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ فرمائے تو مجھے آزمائے بغیر اپنے پاس بلا لیجئے یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہو اور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت سے مجھے قریب کر دے یہ ترجمہ ہو گیا اور اس حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ دعا حق ہے لہذا اسے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھو یہی امیجز بنا دینا امیجز بنانے والے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ دعا حق ہے لہذا اسے سیکھنے کے لیے بار بار پڑھو اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین یہ بہت لمبی حدیث ہے اس لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے خالی بیان کر دیا ہے یہ ترمیزی شریف میں یہ حدیث ہے واخرداوانہ الحمد العالمین